میں سندیا جان چودھری سلطان محمود صاحب فرما رہے ہیں لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مدونست الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الانبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الافك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا علي أن مني بمنزلة هارون من موسى مند الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوف و اندیش و تعذیر و سزا رہنے دے خوف و اندیش و تعذیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے میں منصور ہوں مجھے و رسم سے نہ ڈرا میرے ہوتوں پہ من الحق کی سزا رہنے دے مال کے روز مقامات کو راضی کر لے ہاتھ میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے ہم نے ہر دور میں تقدی سے رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں سبزی سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رس نے سیاست کا خصوص فقط نام محمد سے محبت کی ہے میرے واجب الحرام قابل صد احترام فیصل آباد کے میور نوجوانوں اور دوستوں یہ عظیم شان مابی کا کانفرنس جو جامعہ مسجد گول جامعہ مسجد غلام محمد آباد فیصل آباد میں آج تیرہ مئی انیس سو ترانوے میں منعقد ہو رہی ہے اس کانفرنس میں ہزاروں افراد کی شرکت پر میں فیصلہ آباد کی سپاہ صحابہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں میری کانفرنس کے ریکارڈ سے آپ کو سپاہی صحابہ کا موقف سمجھنے میں خصوصی مدد ملے گی کانفرنس کا عنوان ماں دیتا ہے ماں کون ہے کون ہے اس حقیقت پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا نظام کرنے کے بعد پاکستان کی موجودہ سیاست پر اور آپ کا حکومت کے کردار پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انتہائی صبر و تحمل میں صبر و سکون سے میری معروضات کو سنیں گے اور دعا کے ساتھ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے کہ آپ حضرات پوری توجہ ہے آپ چاہتے ہو کہ تقریر ہو آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے خیالات کے اظہار آپ کے سامنے کروں اگر آپ تھک گئے ہیں تو دعا کر دیں جو تھک گئے ہیں آپ کھڑا کر دیں Yeah! سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت محمدیہ کی ماں ہے اور قرآن کی زبان میں ماں ہے کہ قرآن نے کہا ہے وہ ہوں مہات ہوں کہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اس بنیادی اس نقطے کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی بات نہیں رہتا کہ حضرت عائشہ امت کی ماں ہے اور حضرت ابو بکر ہو بے شک نسلی طور پر حضرت عائشہ کے والد ہیں اور حضرت فاروق اعظم عمر کے لحاظ سے حضرت عائشہ کے بڑے ہیں حضرت عثمان بنی حضرت عائشہ کے عمر میں بڑے ہیں حضرت علی کی حضرت عائشہ کی عمر میں بڑے ہیں لیکن قرآن کی اس نسبتی کے بعد پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار پیغمبر کے صحابہ اور قیامت کی صبح تک آنے والا ہر عالم ہر مولوی ہر سنی ہر نوجوان ہر مسلمان کسی مقصد فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ قرآن کی زبان میں حضرت عائشہ کا فرزند اور حضرت عائشہ امت کی ماں اس بنیاد پر حضرت علی المرتضی حضرت عائشہ کے فرزند بنتے ہیں اور حضرت علی کو ایک بیٹے کی حیثیت سے اور حضرت عائشہ کو ایک ماں کی حیثیت سے اس کانفرنس میں مبارک کرایا گیا ہے چودہ سو سال سے زور لگا رہی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا جنگ تھی ان کی لڑائی تھی لیکن اس کانفرنس نے یہ کنسپٹ اور یہ تصور مت کو دیا کہ حضرت عائشہ ماں ہے حضرت علی باپ ہے اگر اختلاف ہوا بھی تو وہ اختلاف کاف لانے کا بدلہ لینے کے لیے تھا ماں اور بیٹے میں کوئی چشمک ہو جائے تو اسے جنگ نہیں کہتے اسے لڑائی نہیں کہتے اسے دکھ نہیں کہتے اسے دوری نہیں کہتے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں کی حیثیت ماں اور بیٹے کی ہے یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا آپس میں مکالمہ ہوا کچھ مکالمے کا ذکر مصنوعی نے حضرت مولانا جلال الدین روم نے نقل کیا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ مرتبہ میرا زیادہ ہے فاطمہ کو سہرا نے فرمایا مرتبہ میرا زیادہ ہے عائشہ نے کہا کہ میرا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ میں پیغمبر کے گھر میں ہوں بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ میں رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہوں میں پیغمبر کی لفتے فکر ہوں میں نبی کا جگر گوشہ ہوں میں پیغمبر علیہ السلام کا خون ہوں لیکن حضرت عائشہ نے بات کر کے ساری بات ختم کر دی جس پر حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو نبی کے جسم کا کپڑا ہے اس میں شبہ نہیں تو پیغمبر کے گھر پرورش پا چکی ہے اس میں شبہ نہیں تو رسول اللہ کی لگتے فکر ہے اس میں شک نہیں تو حسنین کی امی ہے تو علی کی بیوی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن فیصلہ قیامت کی صبح کو ہوگا حضور نے فرمایا کہ ہر عورت اپنے خاون کے ساتھ جنت میں جائے گی جب قیامت کی صبح ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا جب حسر کی گھڑی ہوگی تو اے فاطمہ تیری انگلی علی کے ہاتھ پہ ہوگی میری انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ پہ میرے بھائی حضرت آئندہ ماں ہے حضرت آئندہ اور علی بیٹے حضرت آئندہ ماں ہے علی بلند آباد علی حضرت علی کا مرتبہ بڑا اونچا ہے مقام بڑا اونچا ہے حضرت علی کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا میں مانتا ہوں کہ حضرت علی وہ ہیں جو فاتح خیبر میں علی حسم اللہ غالب ہے علی عظمت کردار کا دور صاف ہے میں مانتا ہوں کہ علی وہ ہے کہ جس کی پیدائش کعبے میں ہوئی ایک روایت میں مانتا ہوں کہ جس کی پرورش کملی والے کے گھر میں ہوئی جس کی شہادت مسجد میں ہوئی علی وہ ہے کہ جو علم صحب کا بانی علم شرف کا بانی علم کا بانی علم بیان کا بانی علی وہ ہے جو ستائی جنگوں میں چھبیس جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک رہا علی اسد اللہ غالب علی فاتح خیبر علی صاحب الرفتار علی پیغمبر کا رفیع علی نبی کا بھائی علی نبی کا اعتراک بھائی علی پیغمبر کا نبا علی عظمتوں والا علی رفتوں والا علی بلندیوں والا لیکن اتنا بڑا علی جو اتنے بڑے مقام پر ہے اس علی کو میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھ باندھ کر دو سال تک وہ صدیق کے پیچھے کھڑا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر وہی علی عمر کے پیچھے کھڑا ہے وہی علی بارہ سال تک ہاتھ باندھ کر اس بول کے پیچھے کھڑا ہے اتنا بڑا علی اتنی بڑی عظمتوں والا صدیق کا تھا عمر کا مختلف تھا اس بول کا مختبی تھا جب وہ علی ابو بکر کا مختلف تھا تو مجھے بھی ابو بکر کا ملتبی ہونا چاہیے عمر کا مفت تھا مجھے بھی عمر کا مقتدی ہونا چاہیے وہی علی اس کا مقتدی تھا تو مجھے بھی اس کا مقتدی ہونا چاہیے چوتھے نمبر پہ علی خلیفہ تھا علی نے خود کہا کہ میں اس کے بعد میں ہوں تو مجھے ماننا چاہیے کہ اتنی بڑی عصمتوں والا آیا چوتھے نمبر پر تھا اسی طرح آپ آگے بڑھے مرتبہ علی کا بڑا اونچا ہے آپ جو کہیں آپ کہہ سکتے ہیں علی فاتح خیبر ہے آپ کہہ سکتے ہیں علی اسد اللہ قالب ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہے علی علیدن کے نواز ہے لیکن میں کیا کروں اتنی بڑی حیثیتوں کے بعد علی بیٹا ہے آئی کا پاس چالیس ہزار اشعار عربی میں میں لکھتا ہوں اور کسی لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں ہوگا ناصل تم کرو میں جب عجیب کے ضلع کو دیکھتا ہوں تو میری بڑی زمین پر بھی میں جب عجیب اصبتوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیرت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہوں جب میں علی رفاتوں کو دیکھتا ہوں تو اس اور صحیح کی بھی میں اتر جاتا ہوں لیکن علی کو کتنا بھی بناتا ہوں میں کیا کروں پھر بھی وہ بیٹا اور آئسہ کو عمر میں جتنا بھی کم کہو آئس کا ماں کہو آئسہ آئس کا کیا ہے آئسہ کیا ہے آئسہ ماں اور آئندہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں والی آئی سید سلمان سلمان نقری سیرت آئے کا لکھ کر امت پر امام کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بے شمار فضیلتیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی سے کہا کہ بتاؤ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے تو اس آدمی نے کہا آپ نے کیا کہا حضرت معاویہ نے اس کے منہ پر تماچا مارا کہ میری خوشامد کرتا اس نے کہا اگر سچی بات کہو تو روئے زمین کی سب سے بڑی بات عائشہ نے کہا صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ دردیز ہوتا تو سارے صحابہ مل کر ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھتے یہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم سب مل کر عائشہ کے دروازے پر جاتے اور عائشہ ایک منٹ میں مسئلہ حل کر دیں علی علم نبوت کا باب نبوت کا باپ میں مانتا ہوں کہ آپ نے اس کا کی اپنی پڑی آنا مدینہ سلحری نوازی کے باب کا کہ میں علم نبوت کا شہر اور علی شہر کا دروازہ لیکن آپ کو ابن اور اندر ماجا اور مستدر خاتم کی یہ روایت نہیں تو علی مرتدا کو اس حدیث نے تو دروازہ آپ نے مانا لیکن بغیر عمارت کے تو دروازہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی شہر کو کہتے ہیں رونق کو شہر عمارت کو تو نہیں کہتے تو یہاں تو پیغمبر نے صرف دروازے کا ذکر کیا تو باقی عمارت کہاں ہے حدیث کا ایک حصہ پڑھتے ہو پہلے تینوں ہی سے چھوڑ جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آنا مدینت العلمی میں علم نبوت کا شہر ہوں وہ ابو بکر اثاس ہوا ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے وہ آنا مدینت العلمی وہ عمر ان ہوا میں علم نبوت کا شہر ہوں عمر اس شہر کی دیواریں ہیں وہ آنا مدینہ کو وہ عثمان ان ہوا میں اس میں کا شہر ہوں عثمان الشہر شہر کی چھت ہے وہ آنا مدینت کو دل وہ علی جی ہوا میں اس میں کا شہر ہوں علی اس شہر کا دروازہ ہے آئیے اسی حدیث کو دیکھو کہ بنیاد پہلے ہے یہ جیت پہلے ہے دیوار دوسرے نمبر پہ عمر دوسرے نمبر پہ چھت تیسرے نمبر پہ عثمان تیسرے نمبر پہ دروازہ چوتھے نمبر پہ علی کی چوتھے نمبر پہ صدیوں کے بعد میں آپ کو ماں کے دروازے پر بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے مرضی بلندیوں پر پہنچ جائیں لیکن ایک تو آپ ماں کے دروازے میں جائیں گے تو ماں کے علم کو بھی دیکھو کہ ایک طرف صحابہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ کا علم ایک طرف ماں کا علم ایک طرف آج کا ایک بات کی طرف اگر آپ توجہ کریں ہے توجہ آپ حضرت عمر کا دور خلافت تھا ایک آدمی مدینہ کے بازار میں شور بچا رہا اور کہتا یہ تھا کہ مجھے قتل سے بچاؤ مجھے قتل سے بچاؤ میں مجھے سزا قابو میں نہیں ہے قتل لیکن میں ریسنا ہوں لیکن میں سنا ہے تو بچوں یہ بہت اہم تاریخی واقعہ ہے اس آدمی نے چوک میں کہا وہ لوگوں مجھے بتاؤ مجھے قاضی نے قتل کی سزا دی ہے لیکن میں بے گنا ہوں کسی نے بات نہیں کی حضرت علی جا رہے ہیں اس نے حضرت علی کا دامن پکڑ لیا اس نے کہا شیر خدا تمہارا علم تمہاری حکومت میرے کیس پر غور کرے حضرت علی حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ مجھے اجازت ہو کہ اس کیس کی تفتیش میں خود کروں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے اجازت دی میری بات سمجھ میں آ رہی یہ پیچھے سے لوگ کیوں ہے نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو بات اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں ختم کرتا ہوں ہے تو بچوں حضرت علی نے فرمایا کہ اس آدمی کے تفتیش مجھے بھی جائے حضرت عمر نے آڈر کر دیا کہ علی تفتیش کریں حضرت علی نے اسے بلایا حسند لایا گیا اسے سزائے اور بڑھائی حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے غلام آدمی کو قتل کیا ہے اس نے کہا کیا وہ آدمی کون تھا اس نے کہا میرا مالک تھا تو نے اپنے مالک کو قتل کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا اگر مالک کو تم نے قتل کیا تو ان کے بدلے میں تجھے قتل کیا جا رہا ہے تو بے گنا ہے اس نے کہا کہ مالک کو قتل کرنا یہ بھی حق اور میرا بے گنا ہونا یہ بھی حق دو باتیں جب کہ مالک کو میں نے قتل کیا یہ بھی حق اور میرا بے گنا ہونا یہ بھی حق لیکن قاضی نے فیصلہ کیا فرح نے کہ مالک کے قتل کے بدلے میں تجھے سزائے اور کی جاتی ہے تو جو فیصلہ شرح نے کیا وہ حق ہے لیکن اس نے چیز کر کہا کہ کو کے کیا ہے حضرت بلی نے فرمایا کہ تو نے مالک کو قتل کیا اس نے کا قتل کیا لیکن ہوں بے گنا یہ بڑی عجیب بات ہوگی مالک کو قتل بھی کیا ہوں بھی بے اس نے کہا یہ کیا بات ہے اس نے کہا میری عمر تھوڑی مجھے میرے بالک نے برائی مجبور کیا میری عزت نفس سے حملہ کیا مجھے برائی پہ آبادہ کر کے مجھ سے بدشیلی کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کر ڈالا حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس اس کی کیا اس نے کہا جی میرے ساتھ تو یہ بات کیجیے حضرت علی نے فرمایا کوئی گواہ لاؤ اس نے کہا گواہ کوئی نہیں اس نے کہا کہ کسی وجہ سے تو مجھے سزا موقع ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور میرے ساتھ پاس گواہ کوئی نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ فیصلہ تو کی کیا میرے پاس سوائی کوئی نہیں غلط کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سارا فیصلہ سارا فیصلہ حضرت عمر کے سامنے اور حضرت عمر نے کہا حضرت علی نے بتایا کہ امیر المنی اگر تم مجھے اجازت دو تو بغیر سوا کے میں اس کی تفتیش کروں یہ وہ کہائی ہے جو دنیا میں کسی اور کے رشتے میں لے جانا اگر تم مجھے اجازت دو تو بغیر سوا کے میں اس مقدمے کی طرح پہ حضرت عمر نے اجازت حضرت علی نے فرمایا کہ جو تمہارا مالک قتل کرنے کے بعد اس کے بارے نے اسے کس جگہ دفن کیا چلو میرے ساتھ اس کی قبر حضرت علی اس کی قبر سے پہنچے اور حکم دیا پولیس ساتھ ہے کہ اس کی قبر کو اٹھا جب کی قبر اکھاڑی گئی تو ان کی قبر میں مالک نہیں تھا رشتے داروں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں دفن کیا چار دن پہلے آج اس قبر میں مالک نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آدمی بے گنا ہے اس کو رہا کرنے کہ تم نے کہا مالک کو قبر کیا اس نے اعتراف ظلم کیا تم نے کہا قبر پہ جاؤ قبر پہ پہنچے قبر کھولی اس میں مالک نہیں ہے حضرت علی نے رسول اللہ کا ہے تو چند گھنٹوں کے بعد جب یہ بات حضرت عمر کے سامنے آئی تو اس موقع سے فاروق یاد نے سنایا تھا ہاں، لولا علی اللہ نا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اسی معاملے ایک طلاق کا مسئلہ طلاق کے مسئلے میں حضرت معاذ اس کے قبر میں ایک حدیث حضرت عمر کے سامنے کی تھی تو حضرت اس کے بارے میں حضرت عمر نے سمایا تھا لو لا باز عمر اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر طلاق میرے بھائی اتنے بڑے علم کا سمندر علی لیکن اس علی کو دیکھو کہ جب وراثت کا موقع آتا ہے وراثت کے سواست کا موقع آتا ہے تو وہی علی دو دانو ہو کر آہستہ صدیقہ کے دروازے پر بیٹھا اور کہتا ہے کہ اماں بتاؤ پوتے کی وراثت کا کیا ہونا پیغمبر نے کیا فرمایا بیٹے کی وراثت کا کیا ہونا پوتے کی وراثت کیسی ہے نواقے کی وراثت کیسی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا وہ عورت کہ جس نے دس سال پیغمبر نمبر کی شہرت سے گزارا کتنے سال دس سال اور نبی کی وفات کے بعد اڑتالیس سال تک سال کا اڑتالیس سال اڑتالیس سال میری ماں نے دیوی کا وقت گزارا اڑتالیس سال کی مدت میں آئسہ سے سکا کا کیا کردار تھا عبداللہ اللہ زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ آئسہ دھیان کے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ میں رات کے وقت جب گیا ہوں تو عائشہ بستر سے ہو جب بھی میں جاتا ہوں میرا آئے میری اب میری خالہ کبھی رکو میں کبھی عائشہ کتنی بڑی سخی کہ عائشہ کی گولی نوکرانی بریلا کہتی ہے کہ کھجوروں کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا اور ایسا نے فرمایا تلاش کر دو سارا گھر خالی کر دیا لیکن جب روز ساری کا وقت آیا تو آئسا کے بعد اس کے لیے یہ کھجور کی نہیں تھی اور آئسا نے کہا مریلا کھجور تو ساری کے لیے رکھ لیتے لیکن بریلا کہتی ہے کہ فرما اما فرماتی ہے کہ آئے بریلا مدینہ کا کوئی فقیر نہ بچ جائے کہ جس میں آئسہ نزیشہ کے گھر کا سامان نہ کا وقت ایسا سچے میں ایک ساری رات ایسا رکو میں کھڑی اور کبھی شام میں کھڑی ہوتی نہیں پھیرنے کے بعد عبد اللہ میں سب کرتے ہیں میں نے پوچھا تک آج کیا ہوا ساری رات کھڑی رہی ہو تو اما نے رو کر کہا عبد اللہ نہیں پتا قرآن کی آیت میرے سامنے آئی تھی وقت مجرم کے دن مجرم علیحدہ ہوں گے کامیاب علیحدہ ہوں گے میں نے سوچا کہ میرا دماغ کے دن کن لوگوں کے قیامت کے دن اتنا بڑا خوف اما فرماتی ہے کہ دنیا میں میں وہ عورت کہ جس عورت کو دس باتوں میں پوری امت پر پڑھی رکھا میں وہ عورت جس کا نکاح پیغمبر کے ساتھ کماری حالت میں بلا میرے علاوہ رسول اللہ نے کسی کماری لڑکی کے ساتھ میں وہ عورت کہ جس نے ندی کے بعد جس نے آپ کو دی تو لوگ کے بعد میری پہلی نظر اپنے شوہر سے فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ رسول اللہ جب برتن میں پانی پیتے تو جس جگہ پر میں وہ لگا کر پانی پی لی رسول اللہ وہی سے پانی پی فرماتی ہے کہ میں وہ جس کی کبائی ہوئی بسواس پیغمبر کے وفات کے وقت کچھ کبائی اور میرے دہن سے لگی تھی بسواس کو پیغمبر میں بھیج رکھا فرماتی ہے کہ میں وہ مورت ہوں کہ مجھے وہ فضیلت قاتل ہے کہ میرے میرے سر سے دوپٹے کو پیغمبر نے بدر کے میدان میں پرچم نقلی بنایا اما فرماتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ میری وجہ سے قرآن پاک کی ستارہ آئے تھے میری ماں ہوں اما ہے کہ میں وہ عورت جس کے حجرے میں پیغمبر میں وفات پائی میں وہ عورت ہوں کہ جس کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا اور پیغمبر میں وفات پائی میں وہ عورت ہوں جس کے حجرے میں آج بھی رسول اللہ موجود اما فرماتی ہے کہ فضیلت دنیا میں کسی اور عورت کو میرے بھائیوں آج کا طریقہ اللہ کو کتنا پیار تھا نبی کو کتنا پیار تھا حضور کی گیارہ بیویاں یہ روایت سے ہے کہ تیرہ بیویاں سرمبر میں گیارہ بیویوں میں انصاف کیا مساوات کاواز قیدی لیکن ایک دن رسول اللہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں سب عورتوں کے مساوات کرتا ہوں لیکن میری سبھی محبت آئے کا کتاب زیادہ ہے اگر کسی سبھی محبت میں میرا میرا دل زیادہ محبت کا اظہار کرے تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے یہ بخاری چیز میری ماں کے ساتھ عائشہ صدیقہ کے ساتھ میرے پیغمبر کو میرے روحانی باپ کو کتنی محبت ہے اور میرے نبی کو نہیں اللہ کو کتنی محبت ہے ذرا توجہ فرمائیں میں ایک واقعہ سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو عائشہ سے کتنی محبت ہے خدا کو نبی تو وہ بیوی ہے نبی کو تو بیوی کے تعلق و محبت ہے کوئی بات نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن پروردگار کو آئسہ سے کتنی محبت ہے حضور کی زندگی میں دو جنگیں ایسی ہیں کہ جن جنگوں میں حضرت عائشہ نبی کے ساتھ تھی ایک غزل بنی مستلق اور ایک غزوہ ذات و رکا رات کو دیکھا ٹاکیوں والا بنوا جس میں صحابہ کے فوج اٹھی گئے تھے اور ٹاٹیاں لگے گئی تھی اس حصے میں آئندہ شریف کا نبی کے ساتھ ہے حضور ہر جنگ میں قرآن نازی کرتے تھے جس عورت کا نام قرآن نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے جاتے جنگوں میں اور علیحدہ کھٹاوے میں علیحدہ خیموں میں ان کا قیام ہوتا رضوئے رات الکا میں حضرت عائشہ نبی کے ساتھ ہے مدینہ کے کئی دن کے فاصلے پر صرف ایک مقام ہے اس مقام سے رات کو پڑاؤ ڈالا گیا آدھی رات کے وقت آدھی رات کے بعد وہاں سے قابل چلنا تھا نماز حصہ وہاں پڑی اور کے بعد قافلے نے آرام کیا فیصلہ یہ ہوا کہ کے وقت یہاں سے قافلہ چلے گا اگلی منزل سے پہنچے گا کیونکہ یہاں پانی کوئی نہیں جہاں پانی نہیں اگر جہاں ٹھہرے رہے تو نماز فجر ضائع ہو جائے گی وضو کیسے کریں گے شہزت کا وقت مطلب آیا سارے صحابہ اٹھ بیٹھے صحابہ کی قطاریں لگے صحابہ کی سواریاں تیار ہو گئی لیکن رسول اللہ اپنے خیمے میں تھے حضور باہر تشریف دلائے پتہ پتا چلا کہ حضور تو بیدار ہو گئے لیکن کا آرام کر رہی ہے اور عائشہ کیسے آرام کر رہی ہے کہ رسول اللہ کے کے اثر ساتھ عائشہ کے جسم کا کچھ حصہ مست ہو رہا ہے اس لیے پیغمبر عائشہ کی وجہ سے لیتے ہوئے ہیں نبی کی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن عائشہ آرام کر رہی ہے اور عائشہ کی وجہ سے میرا پیغمبر نہیں اٹھتا ہے یہ بخاری شریف میں وہ سارا واقعہ ہے جو اس بعد میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں تھوڑی دیر گزر گئی سارے صحابہ کہتے ہیں کہ عائشہ کو جگاؤ عائشہ نہیں اٹھے گی نماز فجر ضائع ہو جائے گی کیوں تھوڑی تھوڑی دیر اور چل گئی تو فجر کی ادا کا وقت ہوگا جہاں تو پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے نماز کیسے پڑھیں گے پانی نہیں ہے تو اللہ کا فرض کیسے ادا کریں گے اس بنیاد پر سارے صحابہ پریشان ہو گئے ابو بکر صدیق کو لوگوں نے کہا کہ جاؤ عائشہ کو جگاؤ صدیق بھاگے ہوئے آئے کہ دنیا بیدار ہو گئی نبی عائشہ کی وجہ سے بیدار نہیں ہوتے آئے اور آئسہ کا پہ کتنا غصہ کیا کتنا غصہ کیا کہ کسی کے اوپر میں آ کر حضرت عائشہ کی سمجھ پہ چوکا لگا لگایا یہ انگوٹھا ہے یہ انگوٹھا ایسا کی کمر پہ کس نے لگایا ابو بکر سے پیس نے ابو بکر والد ہے والد نے بیٹی کی کمر پہ چوکا لگا دیا کوئی ایپ نہیں تھا کوئی گنا نہیں تھا کوئی سفر نہیں تھا کوئی کس کو افسور نہیں تھا لیکن ایسا کی کمر پہ چوکا باپ نے لگایا ایسا میری ماں ہے میری ماں کو تکلیف پہنچی ایسا اٹھ بیٹھی اور کمر پکڑ کے بیٹھ گئی اور سنایا رسول اللہ میری کمر میں بڑی تکلیف ہے اور باپ نے آئکہ کی کمر پہ چوکا لگایا اور چوکا لگانے کی دیر ہے کہ تڑپ طرف پریشان ہو گئی اور آئتا کیا پریشان ہوئی کہ اللہ کا ارد ہل گیا ادھر توجہ فرمائے ادھر حضرت عائشہ کی کمر میں چوکا لگایا فیصل آباد کے سنیو یہ چوکا لگانا یہ انگوٹھا لگانا کوئی عیب نہیں تھا انگوٹھا کیوں لگا اس لیے کہ صحابہ پریشان تھے پانی وضو کے لیے نہیں ہے تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو نمازیں فجر ضائع ہو جاتی عائشہ کی کمر پہ ایک چوکا لگنے کی دیر تھی اسی وقت اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جلدی کر اور قرآن کی یہ آئسے لے کر میرے سے اتار دے مان فتیمم بسارم سی کہ مسلمانوں تمہیں پانی نہ ملے تب تیمم کر لیا کرو آج کے بعد میں اللہ کی طرف سے تمہیں تیمم کی نعمت مل رہی ہے جب تیمم کی آیتیں اتری ایک صحابی حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چیز کر کہنے لگے ماں اور بولو برق یا آلہ ابھی بکر اے ابو بکر کی اولاد امت پر یا کمارا کوئی پہلا احسان نہیں ہے کہ آئسہ کی وجہ سے خدا نے شریعت محمد یا کا رابطہ بدل دیا میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ آئے صدیقہ میری ماں تیری ماں امت کی ماں کائنات کی ماں اولیا کی ماں اچیا کی ماں اماموں کی ماں صحابہ کی ماں ساری دنیا کی ماں اس عائشہ کی کمر میں خدا برداشت نہ کرے آج اسی عائشہ کو سوائزہ لکھا جائے میں برداشت کر لوں سانیہ لکھا جائے میں برداشت کر لوں منافع لکھا جائے میں برداشت کر لوں اگر میرا پروتکار باپ ابو بکر کی انگلی برداشت نہیں کرتا تو آج اس ملک میں غلام حسین نے آئسہ کو بندریا لکھا اور حسین سیدھری نے سہنی لکھا میں اس کے خلاف تنظ کرنا عبادت سمجھتا ہوں کیوں کہ مال کی عزت کی رکھوالی مال کی چوکی داری میرا ایمان ہے میرا مطلب مسلمانوں ماں کی عزت کا پتہ چلا بولو تو صحیح نہیں پتا چلا عائشہ صدیقہ کی عزت و ناموس کا پتہ چلا ایک اور بات کہتا ہوں توجہ کریں ایک جنگ کی ایک ایک دوسری جنگ جسے جنگ بنی مستلق ہے اس جنگ بنی مستلق میں بھی حضرت عائشہ کا نام پورے میں لکھنا عائشہ صاحب مدینہ منورہ بنی مستلق گئی واپس آتے کے ایک جگہ کافلے میں پڑاؤ ڈالا حضور اور سارے صحابہ لگ کر ساتھ حضرت پیاستہ کا وزن تھوڑا تھا دبلا پتلا جسم کٹاوے سے بھی کٹاوا اتار کر نیچے رکھا صحابہ سب لوگ کٹائے حاضر کے لیے چلے گئے اما بھی چلے گئی جب لوگ واپس آ گئے کافلا چل پڑا صحابہ نے کٹاوا اٹھا کر منہ پہ رکھا پتہ نہیں چلا کہ اما کٹاوے یا نہیں لیکن اما کٹائے حاضر کے لیے گئی حاجر کیا کرنا تھا کہ وہاں حضرت عائشہ کا ہار گرا ہار گم ہو گیا ہار تلاش کر کے دیر ہو گئی واپس آئی تو کافلا جا چکا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا چاند کی چاندنی تھی اما عائشہ نے اپنا دوپٹہ زمین میں بچھایا اس پر لیٹ تھی آدھا حصہ اوپر لے لیا آدھا نیچے لے اور صحابہ میں رواج تھا اہل اولا میں کہ جب روانہ ہوتا ایک آدمی دو روم کے ساتھ اوپر اکیلا کرتا تھا تاکہ کافلے میں جی بڑی چیزوں کو کھائے تو ایک صحابی جن کا نام سفوان بن جو تھا وہ دیر دو میل پیچھے آ رہے تھے دور سے انہوں نے دیکھا کچھ کپڑا پڑا ہے جب قریب آئے تو حرکت ہوئی حضرت عائشہ کو انہوں نے پردے کی آٹے اترنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا جب قریب پہنچے حضرت عائشہ آئشہ آس پا کر بیدار ہوئی اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عائشہ ہے تو ان کی زبان سے سفان کی زبان سے لفظ اٹھلا حضرت فرماتی تھی کہ میں نے پوری زندگی میں سب سب سے زیادہ پاک انسان کہ جس کی زبان سے صرف یہ سنا اتنا لکھنا وہی اتنا لکھنا اور میرے قریب انہوں نے اونٹ بٹھایا میں اونٹ پر سوار ہوئی کٹارے پر گئی اور یہ قافلہ یہاں سے مدینہ سے چلا یہ حضرت چکوال اس سفر سے چلے مدینہ کی طرف مدینہ ابھی نہیں پہنچے کہ صبح ہوگی اور مدینہ سے کچھ میل پہلے دور سے کافلا نظر آیا سہاپا کافلا جگہ کہ ہم ہے تو حضرت ستوا وہاں کو دور بٹھایا حضرت عائشہ اس کٹاوے سے نکلی اور نکل کر اپنے کٹاوے میں جا کر بیٹھ گئی کسی کو زیادہ نہ چلا بات ختم ہو گئی مدینہ پہنچے گی حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی حضور کے گھر ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزرا حضرت عائشہ مغرب کی نماز کے بعد کگائے حادث کر کے باہر گئی حضرت عائشہ ایک جگہ بیٹھی اور ایک جگہ یعنی کھٹا آیا حضرت عائشہ اس کھٹے کو عبور کرنے لگی تو ان کا پاؤ پھسل گیا حضرت عائشہ نہیں غلط کہہ گیا عائشہ آئسا رہی ان کے ساتھ ان کی نکرانی ہے جن کا نام ام مشتا ہے ام میں ان کا پاؤ پھسلا حضرت عائشہ نے سنایا ان میں کیا ہوا تو کہنے لگی نسا تو اس پر ہلاکت ہو دو پیاشا نے فرمایا ہمیں نسا نسا تو تیرا بیٹا ہے تو بیٹے پر کچھ بدوا کرتی ہے اس نے کہا عائشہ مجھے نہیں پتا کہ مدینہ میں کو برامت کیا اس پر سہمت لگ گئی کہ رات کے وقت اس پکوان سے موسل کے ساتھ آئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ جوان لڑکی ہے اور سفار کے موسم کے ساتھ آئی ہے تو میرا بیٹا بھی اس والوں میں شریک ہے اس لیے میرا پاؤں نکل گیا تو میں نے بیٹے پر بدوا کر دی کیونکہ میرے دل میں بیٹے کا خیال آ رہا تھا اگر یہ بھول گئی ہے پریشان ہو گئی پریشان ہو کر گھر آئی اور جب گھر آ کر بیٹھی تو مجھے کچھ سوچتا نہیں تھا گھر رسول اللہ کا تھا رات گزر گئی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی گہروں محبت جو پہلے مجھے نظر آتی تھی آج نظر نہیں آتی ایک دن گزرا تو میں نے رسول اللہ سے درخواست کی اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اپنے گھر چلی جاؤں تو رسول اللہ نے پہلی مرتبہ کہتے ہی مجھے اجازت دے دی اور میں نے کبھی سے نمبر میں ایک مرتبہ کہتے اجازت دے دی جب میں اجازت مانگتی حضور فرماتے آئیتا آج نہیں کل چلے جانا کل نہیں تو پرسوں چلے جانا لیکن آج میں نے اجازت مانگی تو میرے پیغمبر نے کہا آئیتا مجھے اجازت ہے جب پہلی مرتبہ اجازت ملی تو میری چیز نہیں سنی میں نے کہا میرا پیغمبر مجھ سے ناراض ہو مسلمانوں موت دنیا میں اور بھی بڑی آئی ہے اس جیسی موت لاؤ کہ جس ماں کی عزت کا سوال آیا تو ہر اردو پر مل گیا میں اس ماں کی بات کرتا ہوں کہ جس ماں کی عزتوں کے طرح چور اچھے اچھے پہ گائے گئے حضور علیہ السلام پریشان اتنے پریشان کہ پیغمبر عائشہ کو تو اجازت دے دی لیکن مدینے کی گلیوں میں کو بچ گیا گلیوں میں چوکوں میں لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ عائشہ رات کے وقت سمانی کے کے ساتھ آئی ہے اس واقعے کو پورا نہیں نقل کیا اور میں نے وہ پڑی ہے ان لگی ندی میں جا دل اس کی رسبت میں کم لا سب شکر نکم بل ہوا کئی القم اے لوگوں اے دنیا کے لوگوں دین سارو اس وقت کو یاد کرو اس واقعہ کو یاد کرو جو تحبت لگی تھی عائشہ پر جو تحمت لگائی گئی تھی لا سب شرم نکم بل ہوا خیر الرقم اس کو برا نہ سمجھو یہ تحمت لگنا عائشہ کے حق میں بہتر ثابت ہوا یہ قرآن کا ہے لا تختبو ہی صلی اللہ بل ہوا خیر اللہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ کل میں ان میں ہوں بس سبل رہتی کس نے قرآن سمایا بل لگی سب اللہ کبر ہوں جو ان میں سے سب سے بڑا تھا کبر ہوں میں ہوں لہو اللہ بہت بڑے اللہ کی خوشخبری تھی توجہ کیجیے جہاں پر بلبی لگی سب اللہ کبر ہوں یہ جو کبر ہے اس کبر سے مراد عبداللہ ابن ابئی ہے قرآن کہتا ہے کہ عبداللہ ابن ابئی پر اللہ کی لانت کی ہے اللہ کا عذاب کی ہے چودہ سو سال پہلے جس نے بلا جماعت عائشہ کو مار کہا قرآن نے اس پر دالت کی اس کو کتاب کا اعلان نہیں کیا آج پوری دنیا میں حسین لکھی ہو کنولی ہو کلینی ہو عبد کریم استاد ہو اکبر شاہ ہو جو ایسا کپڑا کہے گا اس لالت کا مستحق ٹہرے گا جس کا اعلان چودہ پہلے پرور کرے کر چکا میرے بھائیوں ہے جو آپ میں واقعہ پورا کروں آپ کے سامنے میرے بھائیوں رسول اللہ پریشان مدینہ کی گلیوں میں اس کو براہد کیا تھا چوکوں میں لوگ کھڑے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آئشہ کی کیا بات ہے جب نبی پریشان ہو گئے بخاری شریف کے الفاظ کرتا ہوں کہ نمبر ایک آئسہ کا گھر آئے والدہ والدہ پریشان ہے والد پریشان ہے ابو بکر پورا پریشان ہے ماں ان میں رومان پریشان ہے قرآن ہے رسول اللہ نے دروازہ کا دروازہ کھولا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا ان میں رومان کیوں پریشان ہے عمر عمان نے کہا یا رسول اللہ جو قیامت مجھ پر اور ابو بکر پہ اتری ہے وہ تو کبھی نہیں آئی حضور نے فرمایا کہاں ہے تو میں رومانوں نے کہا کہ جس دن کی آیت آئی ہے وہ تو مکان کے پچھلے کمرے میں بیٹھی ہے اور مسلح بچھا کر وہاں روٹی رہتی ہے اس نے تو کبھی کھانا نہیں کھایا وہ تو روٹی نہیں کھاتی وہ تو پانی بھی زیادہ نہیں پیتی وہ تو پریشان رہتی ہے حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہے حضور بتایا گیا عائشہ پچھلے کمرے میں ہے حضور پچھلے کمرے میں تشریف لے گئے اما فرماتی ہے کہ میں مسلح پر بیٹھی تھی میں رو رہی تھی میں اللہ کے دروازے پہ تھی کہ میرا پیغمبر مسلح کے کونے پر آ کر بیٹھ گیا اور میرے قریب آ کر میرے رسول نے سوال کیا مسلمانوں جو سوال سنیا کے سرکار نے میری ماں سے کیا اس میں غور کرو بخاری شریف میں وہ پورا سوال امام بخاری نے نقل کیا ہے حضور نے فرمایا یا آئے چاہتی اے آئے کا لگنا اے آئے اگر کچھ سے غلطی ہو گئی اللہ کے باپی مانگ بھی باپ مانگا رسول اللہ حضرت عائشہ نے کہا کہ یعنی ان کی المتی فضوبی اللہ اگر کچھ سے کوتا ہو گئی ہو بھی تو اللہ کا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرے پیغمبر نے میرے سامنے یہ بات کی تو میرے صبر کے سارے بندن ٹوٹ گئے میں نے بات کرنا چاہیے میری سوال رک گئی مجھے سوال رک گیا میں نے کہا اللہ کے رسول میری مثال تو یوسف کے باپ کہ میں اس پریشانی میں یوسف کے باپ کا نام بھول یا پوچھنا ہوں فرمایا کہ میری مثال یوسف کے باپ کی ہے کہ جس نے کہا تھا انما اچو بچی بہت اللہ کہ اللہ میرا ہم تیرے سوا کسی کے پاس اے اللہ کے رسول اگر میں کہوں کہ میں مبتلا ہوں تو یہ صحیح نہیں اور اگر میں کہوں مبتلا نہیں ہوں تو آپ شاید ایک بات نہیں مانیں گے یہ سر کا فرماتے ہیں کہ میں خرگوش ہوں رسول اللہ اٹھ کر چلے ہیں ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا جب مدینہ کی گلیوں میں یہ بات عام ہو گئی حضور نے مسجد نبی میں صحابہ کا اجلاس بلایا وہ اجلاس بڑا عجیب تھا وہ بڑی عجیب بات تھی اگر یہ آئے گا کے لیے رمبر نے کہا فرمایا تھا کہ آئسا تو کیا کرتی تو آئسا نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں کیا کروں آپ ناراض ہو گئے ہیں میں پربت نام کے دروازے سے روتی ہوں کیا کہا یہ کہا کہ ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے اب سپریم کورٹ کا دروازہ میں کھٹا رہا ہوں میں تو اللہ کے دروازے سے تو میرے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا مسلح پہ اور مسجد نبی میں صحابہ کا علاق ہے ہزاروں صحابہ جمع حضور نے ہندت ہندوستان کا فرمایا صحابیوں میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا سلمان کے پاس سے کھڑے ہوئے سرمائی رسول اللہ میری رائے کہ عائشہ کے گھر میں جو گریلا کام کر رہی ہے کہ عائشہ کہہ دیں کے بریلا کو بلایا گیا اور بریلا سے پوچھا بریلا بتاؤ عائشہ کہہ تو بریلا نے کہا کہ میں نے کئی سالوں میں عائشہ میں کوئی غلطی نہیں کی سوائے اس غلطی کے کہ عائشہ رات کو سو جاتی ہے اور بکری لا کر آٹا کھا جاتی ہے اس کے علاوہ تو میں نے عائشہ میں کوئی گفاہی نہیں حضرت علی سے پوچھا انہوں نے فرمایا اور سے تو اور بھی بڑی آپ نبی تحقیق کریں اور دیکھ لیں کچھ اور مطلب دے دیں کچھ اور صحابہ کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن سب کے پیچھے کاروبار ہوگی حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے عمر کھڑے ہو گئے فرمایا اللہ کے رسول میں سوال کرتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کرایا تھا پرور نگار نے کرایا حضور نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اردو سے ہوا تھا تو انہوں نے فروخت نے فرمایا اگر عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ نے کرایا تھا تو پھر وہ خدا اتنا ہونا بھالا نہیں ہے جو آپ کے بستر پہ آپ کے قسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھ کے دیتا وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے مجھے معلوم ہوتا کہ آج کا سہمت ناجائز غلط سہمت ہے پیغمبر نے میں جب فاروق اعظم کا یہ لفظ سنا اور میرے فاروق نے سنایا جا رسول اللہ یہ لکھا ہے کہ آئکہ کا معاملہ آپ اللہ کے سپر کریں اس کے کریں اور جب تک اوپر سے فیصلہ نہ آئے کوئی بات کہنے میں نہ رکھے حضور نے سنایا جزاک اللہ ابن خطاب تو نے محمد کے دل کی گرانی کو دور کر دیا یہ کہتا حضور سے ہر اس وقت چیز کا دروازہ کھا ابو بکر کے گھر چلے گئے اور جا کر کہا ابو بکر پریشان نہ ہونا اب میں نے آئسہ کا معاملہ خدا کے کر دیا ہے کسی چارپائی پہ کسی چٹائی پہ رسول اللہ تشریف پر ابو بکر ایک طرف بیٹھے ہیں کہ وقت لالو کی ہاتھ وہاں آئے اور پھر عمر کے ماتھے سے پسینہ آیا جب نبی پر وہی اترنے لگی تو ابو بکر کہتے ہیں میں گرم اٹھا میں کہتی ہے سیکھ اٹھی کہ بیٹھ تھا نہیں کیا ہوتا ہے لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ تھا ہوا تو نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور پیغمبر نے اے ابو بکر تجھے مبارک ہو اے عائشہ تجھے مبارک ہو آج اللہ نے قرآن کی ستارہ آئے تھے صفائی میں اتار دی ہے اور قرآن نے کہا علیہ ہر باقی ہی اے پیغمبر جب عائشہ پہ دامن لگی تھی تو نے چار سوا کیوں نہیں مانگے تھے اے پیغمبر تمہارا نہ کہا تھا تو نبی عائشہ کا دامن پارک ہے دوسروں میں خدا کی لاگت اگر آپ نوکی نے ایک ٹائم کے سوال کیا تھا کہ ہمارے پیغمبر عیسا کی ماں مریم کو قرآن نے کہا وہ وہ وہ ام ام ام کسی کا اور تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام والدہ کو تو قرآن نے کچھ نہیں کہا تو مولانا نانوز نے جواب کیا کہ ماں سہمت کرتے گی اس لیے ہمارے قرآن نے اس کی سفائی اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی ماں آمنا پر کبھی سہمت ہی نہیں لیکن یہاں عائشہ پہ جب سہمت لگی تو اللہ کا قرآن خاموش نہیں تھا مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ اس وقت حضرت عیسہ پہ سہمت عیسہ پہ سہمت لگی یا نہیں لگی کیا حضرت مریم پہ تہمت لگی اور کیا سہمت کہ باپ خانہ ابھی بنا سو رہی ہے بات خانہ تو موبی بنی کیا عیسا کی ماں سے کہا گیا تیرا بھائی اس کا ہارون ہارون اے کی بہن ماں کانا تو کانا اردو کے بن گیا تیرا تو باپ بھی اچھا تھا تیرا بھائی بھی اچھا تھا یہ بغیر باپ کے بیٹا بغیر خامد کے بیٹا کہاں سے لائی ہے تو سوال نے اشارہ بچے کی طرف کیا کہ اس بچے سے پوچھو کہ تو کہاں سے آیا ہے سر اہارا لے گی کیا انہوں نے کہا بچہ بندوڑے میں کیسے بولے گا تو وہ بچہ بول تھا کہا رہی امداد اللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں آسانی بھی وجانا نہیں دیا میرے سب سے خدا نے نبوت کا تاج رکھا ہے میں تو کوئی بن مریم ہوں میرے دو دوستو جب مریم سے تہمت لگی تو ایک بچہ بولا جب یوسف سے تہمت لگی تو تین مہینے کا بچہ بولا اور لیکن عائشہ سے تہمت لگی کوئی بچہ نہیں بولا کوئی بوڑھا نہیں بولا کوئی اونٹ نہیں بولا کوئی سواری نہیں بولی کوئی آسمان نہیں بولا ستارے نہیں بولے کوئی درخت نہیں بولا بلکہ عائشہ کی صفائی دینے کے لیے پر وہ اس عدالت کے کٹہرے میں آیا اور عائشہ کی صفائی میں قرآن کی ستارائیں اتاری اور دنیا کو بتا دیا اور لوگوں قیامت تک آنے والی جس عورت کو میں نے امت کی ماں بنایا ہے وہ ماں اتنی مقدسہ ہے اتنی مشہورہ ہے اتنی منزہ ہے اتنی عظمت والی ہے کہ اس کی صفائی سے عرض کا قرآن بول رہا بولا ہے کہ نہیں بولا آج آئے سب سمکا کو کوئی شخص قابل لکھے مجھے خاموش رہنا چاہیے یا لڑنا چاہیے اور قرآن خاموش رہا مت عائشہ پہ لگی تو اگر قرآن چپ کر جاتا آج ہم چپ کر جاتے مت عائشہ پہ لگی اگر اللہ کا قرآن خبوش ہو جاتا ہم خلوش ہو جاتے جب عائشہ پہ تومت لگے حتیٰ کہ عائشہ کے قسم پہ تو آپ ایک انگلی مارے خدا وہاں چپ نہ کرے آج عائشہ کو منافقہ لکھا جائے ہم چپ کر جائیں یاد رکھو سپاہی صحافہ کا بچہ بچہ اپنی ماں عائشہ کی چوکھٹ پہ چاند لٹا سکتا ہے عائشہ کی تہارت کو بیان کرنے سے پاس نہیں آ سکتا سپاہی صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آئی ہے نواز شریف کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے آئی ہے سمجھ میں وہ دھوبی گھاٹ کی تقریر میں کہتا ہے کہ میری زندگی کے مقاصد ہے سر کا کا خاتمہ یعنی سپاہی صحافہ کا خاتمہ اپنے مقاصد میں بتا رہا ٹھیک ہے بتا رہا کہ میں نے کئی جلسوں نے کہا یہاں بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف کچھ دنوں کا غبار تھا اتر گیا جھاگ اٹھی تھی کچھ پانی کی جھاگ وہ بیٹھ گیا کچھ دھول اٹھی میں اب دیکھیں گے ہم کہ جب تیرا تیرے جلسے کے مقابلے میں میرا جلسہ ہوگا کہ صحابہ کا جلسہ ہوگا پھر دیکھیں گے کہ تیرا مجمع کتنا ہوگا جلدار ہے ہے ہے ہے للکار میں سوال کرنا چاہتا ہوں نواز شریف کے تینی شکتیوں کی تعریف کرنے والوں اور نواز شریف موٹر وے کی بات کرنے والوں اس قسم کی سنی بھی اصلاحات بڈوں نے بھی بڑی کی اس نے بھی کئی اصلاحات کرے گی مظاہرین کو کو دینی کر کریں ٹھیک بات موٹر وے کی نہیں ہے اور بات انہیں شکتیوں کی نہیں ہے حیدرآباد کے تاجروں اپنی غلط فہمی دور کرو تم نے ستر کے الیکشن میں قومی اتحاد کا ساتھ نظام شریعت کے لیے دیا تھا آج تم ووٹر وے کی بات کرتے ہو پوچھو نواز شریف سے کہ محمد کی شریعت کہاں پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے حیدرآباد کے تاجروں چمتکار کے دھوکے میں مت ٹھیک ہے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے ترند اگر آپ مسلمان ہوں آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے آپ اسلام پر یقین رکھتے ہو تو میں آپ کے ذریعے نواز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ ڈھائی سال تم وزیر اعظم رہے ہو ڈھائی سالوں میں رسول اللہ کی شریعت کی ایک چیک بھی تم نے نافذ کی ہے مولانا جو شریعت بل منظور کرایا تھا تم نے ان کا حلیہ بگاڑ کر ایک سرکاری شریعت بل تیار کیا اور اب جب تم تقریریں کرتے ہو تقریر میں ووٹر ویسا بھی کر سکتے ہو ٹی وی کا ذکر کرتے ہو اگر تمہیں اس سرکاری شریعت میں پر یقین ہوتا تو چلو اسی کا ذکر کرتے اس کا ذکر کیا کبھی نواز شریف میں نے سرکاری شریعت بھی نافذ کیا منظور کیا تھا نافذ کس نے کرنا تھا شریعت بل سے تم نے دھوکہ کیا سود کو تحفظ کیا وفاقی شریف عدالت پاکستان کے بائیس محکموں سے سود کو ممنوع کرا دیا اگر نواز شریف اسلام کا علم بردار ہوتا اسلام کا محب ہوتا اسلام سے غداری نہ کرنے والا ہوتا تو شری عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتا ٹھیک ہے فیصلے کو تسلیم کرتا یا نہ کرتا لیکن اس نے کیا کیا اس نے شری عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں سوچ کے حق میں اپیل کی سوچ کا وکیل بنا جو اللہ کو سطح کو دور کے میں آج اس کی بنیاد کسی کروں پندرہ پندرہ کروڑ روپے کے میں بنا ہوئے چند منٹوں میں تم نے مزدور کیے اور آج کا کسی کا دل اسمبلی میں چھ مہینے تک کے کھاتا رہا تم نے وہ بات نہیں کی اور آج میں نواز کے سے پوچھتا ہوں بتاؤ کے الیکشن یہ علماء اسلام تمہارے ساتھ تھی اب کیوں نہیں ہے جب یہ علماء پاکستان کے لوگ تمہارے ساتھ تھے اب کیوں نہیں ہے آتے اسلامی تمہارے ساتھ تھی اب کیوں نہیں ہے سپاہ صحابہ تمہارے ساتھ تھی اب کیوں نہیں ہے جب یہ سارے حدیث کا مضبوط کلا تمہارے ساتھ تھا اب کیوں نہیں ہے بتاؤ اگر تم منافق نہیں تھے اسلام کے غدار نہیں تھے تو آج پاکستان کے اور علماء تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن کوئی عالم کوئی بیوی جماعت اس وقت تیرے ساتھ نہیں ہے اور تو چند لوگوں کے جذبات کو مار کر پھر خوشی بھی آنا چاہتا ہے یاد رکھو ابھی تو تیرے مقابلے میں ہم نے جلسہ کیا کوئی نہیں جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو آگے آگے موٹر وے لے کر جائے گا ہم تیرے پیچھے پیچھے نہ مجھے صحابہ کا پھر لے کر آئیں گے اور پھر ہر چوراہے میں کرے بات پکڑ کر میں پوچھوں گا بتا خمینی کی قبر پہ جا کر کیسے کرائیں گرتی ہوئی دیواروں کو اس کی اس کی قانونی پالیسی کا تم نے کیا بیڑا کر کیا کہ نوی اور تصویر کی کتاب میں ہجرت کے بعد میں صدیق کے اکبر کا نام نکال دیا تمہیں شرم لیا آتی بچوں تم نے ہر موقع پر قوم کو دھوکہ دیا قوم کو فریب کیا سپاہی صاحب تیرے فریب کا پردہ چاک کرے پورے کرن میں تہران میں خمینی کی قبر پہ کم میں کھڑے ہو کر بیان کیا کہ خمینی کی تعلیمات بات نور ہے خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا عمر کو کافر لکھا عثمان کو کافر لکھا اس خمینی کی پہلی بات کو تو میرار نور کہتا ہے میں پہلے مان لیتا کہ شاید تجھے عقید کا پتا نہیں شاید تجھے ان کتابوں کا پتہ نہیں میں نے لاہور میں اٹھائیس ستمبر انیس سو اکانوے میں تیرے سامنے خمینی کی کتابیں پیش کی جس میں اس نے عمر کو کہاں پر لکھا تھا میں مان لیتا شاید تجھے اس لٹریچر کر کا پتا نہیں لیکن میں ان کتابوں کو دکھانے کے بعد آج سمجھتا ہوں تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں تیری مانگ کوئی نہیں ہر چوک میں ہر بازار میں ہر چوراہے سے میری جماعت تیرا چرے پکڑ کے تیری اسلام کی غداری کا مانگا پڑے ہونا چاہیے یہ بات نہیں ہے نام لے کر لالچ دیکھ بھی ہے اسلام میں اختلاف اپنی جگہ اختلاف رکھیں گے ہے اختلاف یا نہیں نواز ووٹ دو گے نواز شریف کا استقبال کرو گے نواز شریف کو ووٹ دو گے اب تو سپریم کورٹ کا سہارا لیتا ہے یہ خواب بھی تیرا ادھورا رہ جائے گا کہ سپریم کورٹ میری اسمبلی بحال کر دے گی یہ وقت بتائے گا کہ اب تجھے کرسی کبھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے اور اگر تو دوبارہ اقتدار میں کسی ہاتھ کے لیے باغ کیا سپاہی صاحب تب بھی تیرا مقابلہ کرے گی کرے گی یا نہیں کرے گی ہم نے پہلے بھی کہا کان رکھتا ہے تو میرے یہاں کی روانی لینا جا ہم نے دریاؤں کو چڑھ کر کے اترتے دیکھا دیکھا اور موجود سے کھیلنے والے یوں اشارہ کرتے ہیں تو لوگ اشارہ کرتے ہیں الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن آ رہا ہے سپاہی صحابہ صحابہ کے دشمنوں کو جیتنے نہیں دے دی بے نظیر کے دور میں اکتالیس ممبر قومی اسمبلی کے ستارا لیکن نواز شریف کی الیکشن مہم میں ہم نے کراچی سے کاغام کی چوٹیوں تک انیس سو نبے کے خلاف خلا چلا اور نتیجہ کیا ہوا کہ صرف گیارہ ممبر اسمبلی میں گئے چوتالی میں سے چوالی میں سے کتنے ممبر گیارہ ہے تو پہلے کتنے تھے چوالیس اور ہم کتنے تھے گیارہ اور یہ جو الیکشن آئے گا ان شاء اللہ ایک ممبر بھی کیا اسمبلی میں ہم جانے نہیں دیں گے ان شاء اللہ اگر اللہ نے ہماری ہمارا ساتھ ہو گئے اور میں فیصلہ آباد کے امیدواروں سے کہنا چاہتا ہوں حیدرآباد کے متوقع امیدواروں ایسے پیسہ لڑنے کی خواہشات کرنے والوں سپاہی صاحب پچھلے الیکشن کی طرح نہیں کرے گی انشاءاللہ کہ صرف تم گھر میں بیٹھ کر ہمیں بجلی چلاؤ جب میڈیا پا کریں یہ بھی ہوگا اب چوک میں ہمارے ساتھ تمہیں میڈیا کے اوپر کا نعرہ لگانا پڑے گا اور وہ نعرہ ہم میڈیا پیش کے ذریعے سویگار کریں گے کہ جو الیکشن لگ رہا ہے وہ الیکشن لڑنے سے پہلے چوک میں کہے گا کیا کام اور ہم اس کو ویڈیو کے سب کے لیے بات کریں گے اور بعد میں اگر منکر ہوگا تو وہ ویڈیو ہر چوک میں چلائیں گے منافقت اور تکیے کی تاریخ کا اتار دیں گے بتا دیجیے چاہیے یہ نہیں ریٹ یہ ہے کو کہا لیکن میری اور آپ کی بات میری اور یہ میری اور آپ کی نہیں ہوگی ہم سب کی بات ہے ٹھیک ہے میں صحابہ کی آواز پر لمبا کہو گے کہو گے لمبے الیکشن میں جو اعلان سپاہی صحابہ کرے گی اس پر عمل کرو گے تیس مئی مئی تیس مئی کو ان شاء اللہ یعنی اگلے دن رات سطرآباد میں سپاہی صحابہ کی مرکزی مجلس سے معاملہ اور سپاہی صحابہ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم آئندہ کے لیے لائے حمل کا اعلان کریں ان شاء اللہ آپ ہمارے فیصلوں کی پابندی کرو گے اور ایک بات میں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جنگ اخبار کا بائی کاٹ کریں آپ نے بائی کاٹ کیا ہے کیا ہے بائی کاٹ نہیں جنہوں نے نہیں کیا آئندہ کرو گے جو کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں Thank you. پورا دیکھو